ہوئی نظر میں ادا کس سہر کی ہے اور چبھتی ہوئی گھر میں صدا کس گجر کی ہے چبھتی ہوئی گھر میں صدا کس گجر کی ہے گجر کس کہتے ہیں ایک تو ہماری مہندی میں کہتے گجر گاجر گاجر وہ گجر گجر ہاں، گجر کہتے ہیں گھڑیال بڑا گھڑیال نہیں ہوتا تم تم بچتا ہے اب تو بڑا بڑا الیکٹرانک دور آ گیا بغیر آواز کے ہلکا کر دیتے ہیں تین بج کے چار بج کے بڑا فاسٹ دور آ گیا پہلے تو گھڑیاں ہوتی تھیں بڑی بڑی ہمیں یاد ہے جب چھوٹے چاوی بھرائی دروازے پہ چڑھ کے اوپر چابی بڑھتے تھے ایک دن میں ایک مرتبہ تب وہ چوبیس گھنٹے چلتے سبحان اللہ صبح بھی یہی باتیں ہو رہی تھی تو میں کہہ رہا تھا گجر کیسے گھڑیال کو جب بچتی ہے تو جب اعلیٰ حضرت یہ مرزا کس نے دیا ہوگا کہ چلو مزید چلتے ہیں اس گھڑی نے اشارہ کیا ہوگا کہ اتنے بجے چلنا ہے اور اتنے بجے گھڑی نے بجایا ہو گیا گھنٹے تو اعلیٰ ہیں کہ چبھتی ہوئی کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس شہر کی ہے وہ چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے چبھتی ہوئی جگر میں کس گجر کی ہے ڈالے گری گری گو بالے ہری ہری کشتے عمل پری ہے یہ بارش ادھر ہے کشت کہتے ہیں کھیتی کھیتی کھیتی کھیتی باڑی ہاں بولو آپ آپ بولو گے تو مجھے محسوس ہوگا کہ آپ نے سمجھا کھیتی بھی کھیتی کشت عمل عمل ارمان ارمان جمع جمع ارمانوں کی پری پری خوبصورت آج ارمان کھیتی جو ہے ارمانوں کی کھیتی بڑی خوبصورت ہو گئی ہے ہری بھری ہو گئی ہے اس میں ڈالیاں آ گئی ڈالیوں پر پھل آ گئے کلیاں آ گئی پھول آ گئے آج بڑے اس کے اندر بہار آ چکی ہے اور یہ بہار کیسے آئی اس پر بارش گری وہ بارش کہاں کی تھی وہ مدینے کی بارش فرماتے آل ڈالے ہری ہری تو پالے ہری بھری کشتے عمل پری ہے یہ بارش کی دھر کی ہے ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا اللہ تعالیٰ اپنے پیر خاندان پیر کے گھر گھر مہاراجا شریف ان کے شہر میں داخل ہوتے تو اس سے پہلے اپنے پیروں سے جوتیاں یعنی کہ حضور اعلیٰ اپنے پیر کے شہر میں جوتیاں نہیں پہنتے تو پیر کے شہر کا کتنا ادب تھا تو مدینے کا ادب ادب سبحان اللہ فرماتے ہیں ہاں ہاں رگے مدینہ ہے مدینہ بھی آیا نہیں ہے راہ مدینہ راہ مدینہ کا ادب بتا ہاں ہاں رگے مدینہ ہے ذرا تو جا او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے واقعی مدن شریف کا سفر سفر سفر وہ کہتے ہیں کسی پنجابی شاعر نے کہا کہ دنیا دیا سفر تو بندہ خط بھی تو جان رہا دنیا دیا سفر تو بندہ بھی جانتا ہے نالے اک بھی جانتا ہے پر سفر مدینے کا ہر وار بڑا سونا جب بھی کوئی بولے چلو مدینہ چلو ہاں، ابھی چلو مدینے کا سفر کی بات ہی آلہ فرماتے ہیں واروں قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے ہر ہر قدم پر نئی زندگی مل رہی ہے ہر ہر قدم پہ نئی زندگی مل رہی ہے بڑی پیاری بات کہ عالت ہر زندگی نہیں مل رہی ہے فرماتے ہیں واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے کیونکہ یہ راہ ہے جان فضا میرے مولا کے در کی ہے راہ ہے جان فضا میرے مولا کے در کی ہے آپ نے دیکھا حتیم کیسے یوں آدھا آدھا گول گول بنا ہوا یعنی کہ اپنی آگوش کھلے ہوئے اور دعوت دے رہا کہ آ جاؤ آ جاؤ مجھ پہ نماز پڑھ جس نے مجھ پہ نماز پڑھ لی نا اس نے این کعبے میں نماز پڑھی جس نے حتیم میں نماز پڑھ لی اس نے این کعبے میں نماز پڑھی لیکن وہ مدینے کا مسافر ہے حتیم دعوت دے رہا ہے آجا لیکن وہ مدینے کا مسافر ہے وہ جا رہا ہے وہ پھر کے بھی نہیں دیکھتا وہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتا اب دیکھیں آلہ فرماتے ہیں کہ آغوش شوق کھولے جن کے لیے حسی وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کی دھر کی ہے وہ پھر کے وہ مڑ کے دیکھ جنت سے پتھر جب وہ آیا تھا تب وہ سفید تھا وہ سفید تھا اب یہ تھا لیکن اب اسود ہو گیا یعنی کہ ہم لوگوں کی گناہوں کی سیاہی اس میں جھلکتی ہے یعنی ہمیں نظر آتا وہ سیاہ ہو گیا جب کوئی مدینے کا مسافر جاتا ہے مدینہ شریف حضور کے دربار میں حاضر اسود بڑی حضرت سے دیکھتا ہے اور دیکھ دیکھ کے گویا یوں کہتا ہے زبان حال سے کہ کالک جبی سجدہ در سے چھڑاؤ گے تم تو مدینہ شریف جا رہے ہو محبوب کی بارگاہ میں جا رہے ہو وہاں جا کے اپنے ماتھے کی کالک چھڑا لو گے کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے مجھ کو چلو یہ تمنا حجر کی ہے کا کنواں آج کل تو جدید ترین مشینری لگی ہوئی ہے موٹر مشین جس سے پانی کھینچ کے نکال جاتا ہے اب تو نیچے کنواں بنا دیا گیا پہلے ایسے نہیں ہوتا پہلے باقاعدہ وہاں کنواں ہوتا تھا پانی یوں تھا زمزم کا پانی یوں ابلتا تھا گویا اگر عشق کی زبان میں بات کی جائے تو وہ ذوق جب بندہ ذوق میں ہوتا ہے تو آنسو نکلتے ہیں تو آب زمزم جو ہے وہ ذوق میں ذوق میں کیوں ہے کہ کوئی مدینے کا مسافر جا رہا ہے اس کو دیکھ کے اس پر وجہ جاری ہے رہا اعلیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ کیا بات کہہ گئے حضرت ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جھالے برس رہے گئے یہ حسرت دھر کی ہے جھالے برس رہے ہیں حسرت کی ہے ہم گردے کعبہ پھرتے تھے کل پر اور آج جب تک مکے میں رہے کعبے کے گرد گھومتے رہے اب جانا ہے مدینہ کل تک کعبے کے گرد جس کعبے کے گرد گرتے تھے سنو سنو ہم گردے کعبہ گرتے تھے کل تک تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے یہ کی کدھر کی ہے ہم پر نثار ہے یہ کی کدھر کی ہے اور ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے اے ظاہر مدینہ تیرا کہنا کیا تیری بات کیا تو جس دربار میں جا رہا ہے دیکھ تو صحیح تیرے جانے پر کیا کیا ہو رہا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر کون کہے حرم کہے کیا کہے کہ سو پا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے اور بڑی ناشکری کرتے ہیں وہاں جا کے لوگ تھوڑی گرمی ہو جاتی ہے بھائی صاحب سفر او گرمی بہت گرمی تھی بہت گرمی بخار آ گیا تھا بڑی پریشانی سوائی کے لیے ادھر بھاگے بڑے کو چھاپ دیتا بڑا درد تھا سر میں یہ تھا وہ تھا بڑے بڑی تکلیف ہوئی سفر میں آٹھ آٹھ گھنٹے ہم ایئرپورٹ پہ کھڑے رہے ارے ہماری تو افطاری بھی ایئرپورٹ پہ ہو گئی ہمیں تو جب مکے پہنچے تو ہمیں تو شہری بھی نہیں ملی بڑا تنگ کیا یہ کیا وہ کیا ہائے ہائے ہائے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گرمی ہے ہے تپ درد ہے کل پن سفر کی ہے نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی کی ہے نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی اپنے لبوں کو سیلے سیلے نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی ہے تو بہت طویل ہے اب میں اس کو مختصر کر کے وہ اشعار جو اعلیٰ حضرت حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم مواج مواجہ پڑھے اور پیش کیے وہ اشعار کیا تھے فرماتے ہیں کہ یہ مور تیرے حضور تمہارے تو وہ احسان اور یہ نا فرمانی اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے اف بے حیائی کہ یہ مور تیرے حضور ہاں تو کریم ہے تیری خوب در گزر کی ہے یا رسول اللہ در گزر کرنا آپ کی عادت کریمہ ہے اسی لیے حاضر ہو گیا کہ ہاں تو کریم ہے تیری خود گزر کی گئے حضور آپ سے منہ چھپائے تو پھر کیا کریں کہاں جائیں کہاں جا تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا بڑا مزہ ہے وہاں تو بس یوں ہاتھ اٹھاؤ دعا مانگی نہیں ابھی صرف ہاتھ اٹھے ہاتھ اٹھنا تھا کہ داتا کی دین آدھا فرماتے ہیں کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین کی ارے دوری قبولو عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے اسی لیے کہا نے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ گے مانگے گے مانگے جائیں گے منہ گے پائے ہاں، گے سرکار اگر سرکار نے لا نہیں ان کی بارگاہ میں نہیں نہیں جو آتا ہے لے کے جاتا ہے ان کی بارگاہ میں اگر بھی نہیں اگر اگر یہ کرے گا تو دوں گا اگر وہ کرے گا تو دوں گا یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں کہ اگر ہوگا تو دوں گا میرے ماں باپ کے پاس سب کچھ ہے سب کچھ ہے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی اب دیکھیے مکے میں آلہ حضرت کیا فرما سنیے سنیے سنیے حضور کی باغ میں جب کوئی بندہ حاضر ہوتا ہے تو کیا عرض کر ایک جملہ ایسا جو بار بار تکرار کر تکرار کرنی چاہیے وہ کیا ہے شفاعت یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں اب اعلیٰ حضرت سوال کر رہے ہیں اسلو کا شفاعت یا رسول اللہ کا شفاعت یا رسول اللہ اسلو کا شفاعت یا رسول اللہ اب یہ سوال کر رہے ہیں تو کرتے کرتے فرماتے ہیں سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا سن کی ہوا سنکنا ہوا سنکتی ہے دیکھا اکثر ہوا بڑی تیز آتی ہے اور جو چیز بھی راستے میں ہوتی ہے پلاسٹک کی ٹھیلی ہو گئی کچھ بھی ہو یوں گھومتی ہے کبھی دیکھا سنکنا یہ سنکنا ہے اور جب دامن تر ہوتا ہے نا تو اس کو سکھانے کے لیے ہوا دی جاتی ہے تو تر دامنی یہ گناہوں پر تیار تر دامنی یعنی کہ بہت زیادہ گناہ گار جو ہو اس کو تر دامن کہتے ہیں شما کی مانی ہم اس بزم میں چشمے نم آئے تھے دامن تر چلے چلے سنا ہے نا شیر شیر تو کی طرف اشارہ ہے آل آدھا فرماتے ہیں کہ تیری سوال جب نے کیا اصم یا شفا اللہ شفا کی ہوا سن کی وہ دیکھ وہ دیکھ باد شفا دے ہوا یہ آبرو رضا تیرے دامان ترکی ہے یہ آبرو دا